ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا عن اصحاب بے شک ہم نے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا سامعین نبی سائد کی تفصیل سماعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے حدیث میں ہے خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے لا تسأل کی دوسری قراءت ما تسأل بھی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت لن تسأل بھی ہے یعنی آپ سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا جیسے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ و الْحِسَابِ یعنی اے نبی آپ پر صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے حساب تو ہمارے ذمے ہے اور فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں ان پر داروغہ نہیں اور جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون الآیات اے نبی ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں آپ قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دیجئے جو قیامت سے ڈرتے ہوں اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں ایک قرآت اس کی ولا البی ہے یعنی ان جہنمیوں کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ نہ پوچھیے قرطبی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ قرطبی نے تذکرے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کے والدین زندہ کیے گئے اور ایمان لے آئے لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کسی کے سوال پر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں اس کا جواب بھی وہاں ہے لیکن یاد رہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب سیاہ ستہ وغیرہ میں نہیں اور اس کی اسناد ضعیف ہیں واللہ عالم ابن جریر کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں پہلی ہی قرآن ٹھیک ہے لیکن ہمیں امام حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب رسول اللہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی کہ وہ آگ میں ہیں تو رسول اللہ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائی اور صاف بتا دیا کہ وہ دونوں یعنی آپ کے ماں باپ جہنمی ہیں جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جو صفتیں رسول اللہ کے قرآن میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں تورات میں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے آپ نہ بد زباں ہیں نہ سخت گو نہ بد خلق نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائیں گے جب تک کہ ٹیڑھے دین کو ان کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دیں اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کے زنگ آلودہ دل صاف نہ ہو جائیں بخاری کی کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد ہے عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جا کر قابل احبار رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا